مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان سواروں کے ساتھ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بکری کے مرے ہوئے بچے کے پاس کھڑے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ اسے دیکھ رہے ہو کہ جب یہ اس کے مالکوں کے نزدیک حقیر اور بے قیمت ہو گیا تو انہوں نے اسے پھینک دیا صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کی بے قیمت ہونے کی بنیاد ہی پر لوگوں نے اسے پھینک دیا ہے آپ نے فرمایا دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر اور بے وقت ہے جتنا یہ اپنے لوگوں کے نزدیک حقیر اور بے وقت ہے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار تین سو اکیس یہ حدیث صحیح ہے